میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین میں نین ہمارے افغانستان پہ جس نے پرچم حق لہرا چھوڑا دور خلافت تراش دلا کے ماضی پھر دورا چھوڑا دور خلافت تاش دلا کے دور خلافت تراش ڈلا کے ماضی پھر دورا چھوڑا موڑے جس جس نے وقت کے دھارے موڑے جس نے وقت کے دھارے موڑے جس نے وقت کے دھارے موڑے جس نے وقت کے دھارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومن اور ہے بت روب ہے جس کا کفر کے سب ایوانوں میں ہے روب ہے جس کا کپر دشم ایوانوں میں ویرانی ماتم برپا ہے کفر کے بالا خانوں میں ویرانی ماتم برپا ہے کفر کے بالا خور کے بالا خانوں میں کفر پہ آگ اور اس کے شرارے کفر پہ آگ اور اس کے شرارے کفر پہ آگ اور اس کے شرارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہے میر المومنین ہمارے میر المومنین میں خون میں لت پت بکھری قوم کو یکجا کرنے والے خون ملت پت خون ملت پت بکری قوم کو یک جا کرنے والے تھام کے دین مبین کا چم جان بے منزل بڑھنے والے تھام کے دین مبین کپر چم تھام کے دین مبین کا چم جان بے منزل جانب بے منزل جان بے منزل بڑھنے والے قدرت کے مخصوص اشارے قدرت کے مخصوص اشارے قدرت کے مخصوص اشارے قدرت کے مخصوص اشارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین نہ ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین روسی ہو امریکی ہو کوئی اسرائیلی ایرانی ہو امریکی ہو کوئی اسرائیلی یا ایرانی حضرت اللہ عمر کے نام سے ہو گئے ہیں سب پانی پانی حضرت ملا عمر کے نام سے حضرت ملا عمر کے نام سے ہو گئے ہیں سب پانی پانی پانی لرزاں جن سے کافر سارے لرزاں جن سے کافر سارے لرزاں جن سے کافر سارے لرزاں جن سے کافر سارے للہ عمر مجاہد ہے مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین میں ہمارے میر ال بور جان اپنی قیمتی خون کی دے کر قربانی ملا بور دان قیمت خون کی دے کر قربانی تالے با جی سی تاریخ بخشی اس نے تابانی تالے باں جی سی تاری کال باں جی سی تاری کخشی اس نے کا بخشی اس نے تابانی نشے کفر کے جس نے اتارے نشے کفر کے جسن اتارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین اللہ عمر مجاہد ہے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہے میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے ملت اسلامیہ کی قیادت ملا عمر مبارک ہو تالے حق کی قیادت ملا عمر مبارک ہو تالے حق کی قیادت ملا عمر مبارک ہو قوم کے ہیرو قوم کے تارے قوم کے ہیرو قوم کے تارے قوم کے ہیرو قوم کے تارے قوم کے ہیرو قوم کے تارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین میں ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین میں ہمارے میر المومنین میں ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے میر جس کی ایک گرج سے کفر کے سب فرعون بے ہوش ہوئے جس کی ایک درج سے کفر کے سب پھر آن بے ہوش ہوئے دور خلافت خلاف دیکھ کے بے ہوش ہوئے ہوئے لرزاں جن سے کافر سارے لرزا جن سے کافر سارے لرزا جن سے کافر سارے لرزا جن سے کافر سارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے میر المومنین اور کیوں مایوس وہ برما چیتنا اور کشمیر کے غیوروں او کیوں مایوس کیوں مایوس کشمیر کے غیورو چین فلسطین اور ایران کے بے کس بے گھر مجبور چین فلسطین اور ایران کے بے کس بے گھر مجبور چین فلسطین اور ایران کے بے کس بے گھر مجبور مستق مستقبل کے نشارے روشن مستقبل کے نظارے روشن مستقبل کے نظارے روشن مستقبل کے نظارے ملا عمر مجاہد ہیں ارشد قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین میں ہمارے میر المومنین میں ہمارے ملا عمر عمر مجاہد ہے ارشد قوم کے راج دلارے مرشد قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں موڑے جس میں وقت کے دارے ملا عمر م عمر گلہ عمر مجاہد ہے میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں کفر پہ آدر اس کے شرارے ملا عمر مجاہد ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں قدرت کے مخصوص اشارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے